مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین نظام اور وردہ نشین خواتین اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جمع ہو کر کچھ کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمایا اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے الحمد کل سے مسلسل یہ جلسہ چل رہا ہے ہمارے اکابرین اور بزرگان دین علماء کرام بہت ہی بصیرت افروز اور قیمتی باتیں بیان کرتے آ رہے ہیں اور اب تک شاید زندگی کا اور معاشرت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس پر ان حضرات میں روشنی نہ ڈالی ہو مردوں کے تعلق سے عورتوں کے تعلق سے بچوں کے تعلق سے دینی تعلیم کے تعلق سے مسلمانوں پر فرقۂ باطلہ کے حملے کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ ان بزرگان دین کے سائے کو تادیر ہمارے سروں پر قائم فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان کی ہدایتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے حضرات بہت ہی تعجب قیض بات ہے کہ آج مسلمانوں کے لیے جو تحریک چلانے کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کے اندر جس تنظیم کے چلانے کی آج اہم ضرورت ہے آپ دیکھیں گے ایک طرف مساجد کی تعداد مسلمانوں میں بڑھتی جا رہی ہے مدارس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے فضلائے کرام افاظ کرام مفتیان نظام مفسرین وہ حضرات خطیب مبلغ دائی دنیا کے اور بالخصوص ہندوستان کے کسی بھی گوشے میں کسی بھی قریے میں کسی بھی دیہات میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے افاد کرام کی تعداد اور علماء کرام کی تعداد مداری سے عربیہ کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے ایک طرف تصویر کا یہ رخ ہے اور بڑی نیک پالی ہے کہ یہ جو طلبا جن کے سروں پر دستار فضیلت باندھی گئی یہ آگے چل کر کوئی ان میں محمد بن قاسم بنے گا کوئی ٹیپو سلطان شہید بنے گا کوئی اشرف علی تھانوی کا رول ادا کرے گا کوئی قاسم نارتوی کے نقش قدم پر چلے گا اور قوم کو چلائے گا ایسی تعداد ملک کے کونے کونے میں کریوں میں دیہات میں شہر میں آبادی میں جنگل میں ویرانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں قربانی کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں حج بیت اللہ کو جانے والوں کی کوئی کمی نہیں رمضان المبارک میں احتکاب کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہر آئے دن الحمد تصویر کے اس رخ میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ امت کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا امت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا ہو جاتی محبت پیدا ہو جاتی دین سے لگاؤ پیدا ہو جاتا مدرسوں سے تعلق پیدا ہو جاتا علماء کرام کی قدردانی دلوں کے اندر آ جاتی فلموں میں ناچنے والے اور گانے والوں سے نفرت پیدا ہو جاتی اور سیاسی کتوں سے نفرت پیدا ہو جاتی اور دنیا کی محبت دلوں سے نکل جاتی یہ ہونا چاہیے تھا یہ علماء یہ مدارس یہ مساجد کے مینارے یہی سدائیں لگاتے ہیں لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ آج اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ دستار بندی کا جلسہ اور مدرسے کا سالانہ جلسہ سیرت پاک کا جلسہ یا ایک ختم شریف کا اجلاس آج ضرورت اس بات کی ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا یا یو الدین آمنو آمینو اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے تم صحیح مانو میں مسلمان نہیں ہو تمہاری مساجد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے مدارس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے فضلہ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے فقیحوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے مبصروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ائما کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے لیکن یہ ہے کہ ایک طرف تمہارا ایمان کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے ہے ایمان ایمان کی چڑیا کا نام ہے شادی کی ضیافت کی مہمان آئے برات آئی کھانا کھایا اور بچا ہوا کھانا مدرسے کو بھیج دیا یہ احسان ہے مدرسے پر قربانی کی اور چمڑا دے دیا چرم دے دیا اور یہ سمجھ لیا کہ آپ نے مدرسے کا حق ادا کر دیا کتنے مسلمان ہیں کلمہ طیبہ کا معنی معلوم نہیں مطلب معلوم نہیں زندگی میں نماز نہیں اور چہرہ یہود و نصارہ کی طرح بش کی طرح اور ٹونی بلیر کی طرح اور ان یہود و نصارہ کی طرح جو ہماری ماں اور بہنوں کے آبرو لوٹتے ہیں کتا کھاتے ہیں سور کھاتے ہیں شراب میں دن رات لت پت رہتے ہیں اور زنا کرتے ہیں اور دوسروں کی عزت و آبرو کو لوٹتے ہیں چہرہ دیکھا آئینے میں یہ چہرہ صدیق کے چہرے سے ملتا ہے یہ لباس فاروق کے لباس سے ملتا ہے قالت آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا جیسے آج تم نعرہ لگاتے ہو مسلمان ہونے کا مومن ہونے کا نمازی ہونے کا حاجی ہونے کا متولی اور چودھری ہونے کا مدرسے کے ذمہ دار ہونے کا یہی نعرہ لگایا آقا کے زمانے میں جبریل امین اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے کہ آپ نہ کہو کہ تم ایمان لے کر آئے ہو ولاکم قلو اسلم یہ کہو کہ فاروق کا نام رکھ لیا یہ کہو صدیق کا نام رکھ لیا یہ کہو علی کا نام رکھ لیا یہ کہو خواجہ کا نام رکھ لیا یہ کہو اولیاء کا نام رکھ لیا اسلم نہ ولما یت کل ایمان و فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے کسے دھوکہ دیتے ہو کس ذات کو دھوکہ دیتے ہو اپنے مومن ہونے کی سرٹیفکیٹ کسے بتلاتے ہو قرآن تو کہتا ہے ولا کن کلو اسلمنا یہ کہو کہ ہم ظاہری اعتبار سے مسلمان ہو چکے ہیں قرآن سے اگر محبت ہوتی اللہ کے دین سے رشتہ ہوتا مدارس سے رشتہ ہوتا علماء کرام کی قدردانی ہوتی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی یہ درگت ہوتی ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو سر بازار لوٹی جاتی ابھی مجھ سے پہلے فاضل مقرر نے جو بات بیان کی قادیانیت کے تعلق سے کوئی بھی تمہارے ایمان کو خرید سکتا ہے میں تمہارا ایمان بک جائے گا زمیر فروش ہو تم تم سے رنڈی بہتر ہے کہ رنڈی اپنی عصمت کا سودا کرتی ہے اپنی آبرو کا سودا کرتی ہے اپنے زمیر اور اپنے دھرم کا سودا نہیں کرتی کوئی تمہیں قادیانی بنا سکتا ہے کوئی تمہیں فلموں میں کام کرنے والا کتا اپنی روش پر چلا سکتا ہے کہاں گئی محبت رسول کہاں گیا اللہ تعالیٰ سے تعلق کہاں گئی قرآن کی محبت کہاں گیا خواجہ کا دامن کہاں گیا اولیاء کرام سے تعلق یہ فلم فلموں کی طرح بال بنانے والے کپڑے پہننے والے نبی کی سنتوں کا مذاق کیا عملی طور پر نہیں اڑا رہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت کو پیشاب کی نالی میں ڈال کر آج کا مردود مسلمان کیا نبی کے چہرے پر نہیں تھوکا ہے وہ کمی نے نبی کے چہرے پر تھوکے گا یہ مودی تجھ پر مسلط نہیں ہوگا یہ مشرف تجھ پر مسلط نہیں ہوگا یہ اڈوانی اور یہ بی جے پی اور اس قسم کی فرقہ پرست تنظیمیں کیا تجھ پر مسلط نہیں ہوگی یہ دوہری پالیسی کس کے ساتھ چل رہا ہے جلسوں میں آیا ٹوپی سر پر ڈال لیا دان دے دیا مدرسے کو اور مسجد کو چندہ دے دیا علماء کے سامنے جھک جھک کر سلام کر لیا یہ کس کو دھوکہ دیتا ہے کلام پاک کے پہلے پارے میں دوسرے رکو کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا و میناسی میں یقین آمنا بلّہ ہی لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کوٹتے ہیں اور دن کے اجالے میں ڈنگے کی چوٹ سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے آخرت پر ایمان لے آئے اللہ کا قرآن کہتا ہے کوئی ملا نہیں کہتا کوئی مولوی نہیں کہتا کوئی مفتی نہیں کہتا کوئی مفسر نہیں کہتا وہ مین اللہ سیم یقول یہ اللہ کا قرآن ہے آسین نانت بھی کہے تو کفر کا فتوا دے دے اشرف علی تانوی کہے تو کفر کا فتوا دے دے یہ اللہ کا قرآن ہے کہاں تک جھٹلائے گا اور کب تک جھٹلائے گا ایک زبر زیر کو جھٹلائے گا ایک حرکت کو جھٹلائے گا کمینے تو تیرا نکاح باطل ہو جائے گا حرام کے بچے تو جنے گا حرام کے بچے پیدا کرے گا وبا ہوں اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ داڑیاں رکھ کر یہ تصویر کے دانے ڈھکل کر یہ ٹوپیاں پہن کر مجمے میں آ کر کس کو دھوکہ دیتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ آمنو یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ونا یقا اللہ انکس وما نہ اللہ کہتے ہیں نہ خدا کو دھوکہ دے سکتے ہو نہ اہل ایمان کو دھوکہ دے سکتے ہو نہ ملا اور مولوی کو دھوکہ دے سکتے ہو نہ امام نہ خطیب کو دھوکہ دے سکتے ہو اللہ کہتے ہیں کہ تو اپنا پیشاب پی رہا ہے اپنا پاخانہ کھا رہا ہے اپنی گندگی کھا رہا ہے دھوکہ سامنے والے کو کیسے دے رہا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا اللہ تبارک تعالیٰ پر ہمارا ایمان اگر منظور مقبول ہوتا صحیح ہوتا اور سچا ہوتا آج مسلمانوں کی حالت مشرق سے لے کر وقت تک شمال سے لے کر جنوب تک پاکستان میں گجرات میں کرناٹکا میں یو پی میں بہار میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے مسلمان پٹنے کے لیے آیا مسلمان لٹنے کے لیے آیا گھر چلتا ہے کس کا جلتا ہے مسلمان کا جلتا ہے ہندوستان کے اندر ہزاروں مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں ہندوستان سیکولر ملک ہے ہندوستان جمہوری ملک ہے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ سے لے کر اب تک کے واقعات کو اٹھا کر دیکھ لے کہ جب کبھی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں ایک فرقہ مسلمان ضرور ہوتا ہے کیوں ہندو دلت کے اندر لڑائی نہیں ہوتی کیوں ہندو اور عیسائی کے اندر فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوتا کیوں انگریز کے اندر اور عیسائیوں کے اندر فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوتا گجرات ہو ملیانہ ہو میرٹھ ہو مراد آباد ہو کرناٹک ہو اتر پردیش ہو کیوں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے کیوں مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے آبرو لٹے مسلمان کی لٹے عزت لٹے مسلمان کی لٹے مال تباہ ہو اور جائیداد تباہ ہو مسلمانوں کا اور قید کیا جائے پوٹا نافذ کیا جائے ٹاڈا نافذ کیا جائے تو پھر مسلمان نوجوانوں پر ہزاروں ہزاروں نوجوان قید و بند کی زندگیاں گزار رہے ہیں جرم کیا ہے قطع کیا ہے قصور کیا ہے کیا مسلمان اسی لیے آیا اللہ نے کلام پاک میں اس امت کی تعریف یہی کی مسلمانوں ہم نے تمہیں بنایا ہے پٹنے کے لیے لٹنے کے لیے عورتوں کی عزت اور ان کے آبرو تباہ اور برباد ہونے کے لیے گجرات کی سرزمین کے اندر ایک زانی ایک ہماری امت کی بیٹی کے پاس جاتا ہے اس کے حمل کو چاک کرتا ہے اور اس کے حمل کے جنین کو ہوا میں اڑاتا ہے اور پھر شول کے اندر چباتا ہے اور پھر اس کو آگ میں ڈال دیتا ہے پھر اس عورت کو جلا دیتا ہے کن تم خیر امتن اخرجت جتنی ناس تم بہترین امت ہو یہ بہترین امت کا معنی یہی ہے بہترین امت کا ترجمہ یہی ہے صحابہ کرام سے کیا پہاڑ کاپتے نہیں تھے صحابہ کرام سے جنگل کے درندے نہیں ڈرا کرتے تھے صحابہ کرام کی بات کیا سمندر نہیں مانا کرتا تھا کیا صحابہ کرام کے اشاروں پر بادل اپنا رخ نہیں بدلا کرتا تھا کیا صحابہ کرام کے اشاروں پر طوفان نہیں سہن جاتے تھے سیلاب نہیں رک جاتے تھے یقیناً پیٹوں پر انہوں نے پتھر باندھے یقیناً انہوں نے فقر و فاقے کی زندگی گزاری کی زندگی گزاری مسلمانوں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کبھی انہوں نے غیروں کے سامنے جھکنے کی زندگی نہیں گزاری مار کھائے پتھر کھائے شیر ابھی تالب کے اندر چمڑوں کو بھگو کر کھایا پتے کھائے ماں کے سینوں سے دودھ سوکھ گیا اور بچے بل بلاتے رہے لیکن کبھی کافروں کے سامنے جھکے نہیں آج کا مسلمان لیڈر بات کرتا ہے اس ہندوستان کے اندر اگر رہنا ہے کافروں کے ساتھ مل جل کر رہنا پڑے گا ان کی تہذیب کو اپنانا پڑے گا ان کے تمدن کو اپنانا پڑے گا ان کی ہولی کو منانا پڑے گا ان کے گنیش کے تہوار میں شرکت کرنی پڑے گی ابھی یکم جنوری آیا خدا جانے آپ کے یہاں نیو ایئر منایا گیا نہیں منایا گیا ہمارے شہر کی خبر یہ ہے کہ کئی مسلمان کتے انگریزوں کی طرح نیو ایئر منایا اور انہوں نے کتوں کے ساتھ رنگ لیا منائی اور شراب کو پیا صرف اس لیے کہ غیروں کو خوش کرنا ہے اللہ کے قرآن نے چودہ سو سال پہلے کہتے دیا اعلان کر دیا کل یا لا بدو ماتا بدون بلاب اے کفر کرنے والے اے گاؤں ماتا کا پیشاب پینے والے اے اپنے ہاتھوں سے مجسمہ بنا کر اس کی پوجا کرنے والے لا بدو ماتا بدون تیرا مذہب اور ہے میرا مذہب اور ہے تیرا دھرم اور ہے میرا دھرم اور ہے تیرا راستہ جہنم کی طرف جانے والا اور میرا راستہ جنت کی طرف جانے والا کہاں تک کچھ کرو گے اور کب تک کچھ کرو گے گجرات کے اندر مودی کی جو جیت ہوئی یہ الیکشن کے اندر جیت نہیں یہ نہ سمجھنا کہ الیکشن ہوا انتخاب ہوا اور اس انتخاب کے اندر ایک جیت ہو گئی گجرات کے اندر بی جے پی کی جیت اور مودی کی جیت ہندوستان اور عالم کے مسلمانوں پر ایک تماچا ہے کہ مسلمانوں گجرات کی حالت ہمیں منظور ہے تمہاری عورتوں کی عزتوں کا لٹنا تمہارے دکانوں کا تباہ ہونا تمہارے مکانوں کا جلنا اور تمہیں نیست نابود کرنا یہ ووٹ مودی کو نہیں تھا یہ ووٹ ہماری ماں کے ابرو پر لگایا گیا تھا یہ ووٹ ہماری بیٹی کی عزت پر لگایا گیا تھا یہ ووٹ ہماری بہن کی عزت اور پاک دامنی کے خلاف لگایا گیا تھا یہ ووٹ ہمارے دکانوں کے جلنے پر لگایا گیا تھا یہ ووٹ ہمارے نوجوانوں کو قید و بند کی زندگی گزارنے پر لگایا گیا تھا یہ ووٹ ہر داڑھی والے کو دہشت گرد کہنے کے لیے لگایا گیا تھا یہ ووٹ ہر پکڑی والے کو دہشت گرد کہنے کے لیے لگایا گیا تھا یہ ووٹ مداری سربیہ کا سفید ہستی سے نام و نشان ختم کرنے کے لیے لگایا گیا تھا گجرات کی جیت یہ پارٹیوں کی جیت نہیں گجرات کا الیکشن ایک سیاسی الیکشن نہیں مسلمانوں کے منہ پر تماٹا ہے کہ مسلمانوں تمہاری یہی حالت ہوتی رہے گی اور یہ حالت ہم کرتے رہیں گے گجرات میں نہیں جانتے ہیں بنگلور سے آئے ہیں مولانا پوچھ لیجئے کہ ابھی بنگلور کے الیکشن ٹال مٹول چل رہا تھا کسی درمیان مودی بنگلور کے اندر آیا کرناٹک کی سرزمین کے اندر آیا اور اس نے کہا کہ ہم جو ہے دوسرا گجرات اسے بنا کر رہے ہیں ہماچل پردیش کے اندر ان کی جیت ہو گئی تمہیں تو اپنے گائے کے دودھ سے مطلب ہے تمہیں تو اپنے کھیت اور کلیان سے مطلب ہے ملا کا کام ہے مسجد سنبھالنا مولوی کا کام ہے مدرسہ سنبھالنا داڑھی والوں کا کام ہے دین سنبھالنا تم کیا کرو گے جنا کے اڈے آباد کرو گے تم کیا کرو گے اپنی ماں اور بیٹیوں اور بہنوں کی آبرو کو داؤں پر لگاؤ گے تم کیا کرو گے دشمنوں کتوں کے چہرے بناؤ گے تم بش اور ٹونی بلیر کے خلاف ایک وقت تم جو ہے نماز پڑھ کر اس کے اندر دعا کرو گے اللہ شکتی رہا ہوں اللہ مسجد جمع ہوں اے اللہ ان کو تباہ کر دے ان کو برباد کر دے ان کے قدموں کو کھاڑ دے اور ان کے عذاب کو نازل کر اور دوسرے دن ان کا پھینکا ہوا اس طرح تیرے نام بال صاف کیے ہوئے اس طرح آدھی قیمت میں خرید کر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت نکال کر بیت الخلا میں ڈال کر تم یہ کہو کہ اے بش ہم تیرا چہرہ بنانے والے اے ٹونی بلر ہم تیرا چہرہ بنانے والے اے فلموں میں کام کرنے والے کتے ہگڑے سور کھانے والے کرنے والے مولوی کہتا رہے مولوی بکتا رہے مولوی چیختا رہے مولوی چلاتا رہے ہم بنائیں گے چہرہ تو تیرا بنائیں گے ہم تہذیب اپنائیں گے تیری تہذیب کو اپنائیں گے ہم طور طریقے اپنائیں گے تیرے طور طریقے اپنائیں گے ہمیں نبی کا طریقہ پسند نہیں ہمیں خلفا کا طریقہ پسند نہیں ہمیں اکابر کا طریقہ پسند نہیں ہم جاتے ہیں ڈرامہ کرنے کے لیے علاج کے جلسوں میں دستار بندی کے جلسوں میں مسجدوں میں ہم ڈرامہ کرنے کے لیے جاتے ہیں پیزا لق الدین آمن آلو آمنا پیزا خلو الا شیاتی نہیں آلو انام ان مستحدی جلسے میں آؤ مسلمان ہو جاؤ مسجد میں جاؤ مسلمان ہو جاؤ خطب نکاح میں آؤ مسلمان ہو جاؤ میلاد کی محفل میں جاؤ مسلمان ہو جاؤ اور بکرے کو ذبح کرو مسلمان ہو جاؤ اور جب جاؤ اپنی بیوی کے غلام بن کر جب جاؤ بازاروں میں دنیا کے کتے بن کر جب جاؤ دنیا کے اندر مال کے حریف اور مال کے پجاری بن کر وہی الا شیاتی نیم پالو اندر ماؤ کم اللہ کا قرآن تمہارے بارے میں کہتا ہے کہ تم وہاں جا کر کہتے ہو نہیں یہ تو مدرسے میں جانا اور جلسے میں جانا مسجد میں جانا اور دستار بندی کے اجلاس میں جانا ایک ناٹک تھا ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ان کے ساتھ ٹھٹا کرنے والے تھے میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے تم کیا اللہ کا ٹھٹا کرو گے تم کیا اللہ کے قرآن کا مذاق اڑاؤ گے تم کیا مولوی اور ملا کا مذاق اڑاؤ گے میرا اللہ بمانگ دول دن کے اجالے میں اعلان کرتا ہے اللہ یا بہول اور کمینوں اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کا نام لے کر خلفا کا نام لے کر کا نام لے کر ناچ کہی جاتی ہے جھوم جھوم کر داد دیتے ہو اور جب نبی کے شان میں قصیدہ کہا جاتا ہے جھوم کر داد دیتے ہو اور جب ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال رہے تھے تب داد دینا یاد نہیں آیا تب اپنی بیوی کو بے پردہ رنڈیوں کی طرح کافرہ اور مشرقہ اور چمار عورتوں کی طرح بازاروں کے اندر گھما رہے تھے جب ناد کو داد دینا یاد نہیں آیا جب کافروں کا یہودیوں کا لباس پہن کر شرمگاہ کو دکھا رہے تھے جب سجدے میں جا رہے تھے تمہاری شرمگاہ نظر آ رہی تھی جب چھپ رہے تھے تمہاری شرمگاہ نظر آ رہی تھی ان یہودی کتوں کا لباس اپنا کر تمہیں ناچ کو داد دینا یاد نہیں آیا اللہ ہو بہت اللہ میرا کہتا ہے تم کیا اللہ کا چھٹا کرو کیا بگاڑو گے تمہارا باپ فرون کچھ نہیں بگاڑ سکا تمہارا دادا قارون کچھ نہیں بگاڑ سکا ابو لہب کچھ نہیں بگاڑ سکا ابو جہل کچھ نہیں بگاڑ سکا اڈوانی کا باپ کچھ نہ بگاڑا نہ قیامت تک کوئی بگاڑے گا انہ لہن ذکر و وہ لہو لہا پزون پش کے سو پش خاندان قبیلے اس کے جو ہے قبروں سے اٹھ جائے یہ لکھ کر رکھ لو کہ کہیں خوش ہو جاؤ گے کہ قرآن کے مقابلے میں دوسرا قرآن آ رہا ہے کہ جس میں ہمیں داڑھی بڑھانے کی چھوٹ ہوگی جس میں ہمیں رنڈی پنا کرنے کی چھوٹ ہوگی جس کے اندر ہمیں شریعت کا مذاق کرنے کی چھوٹ ہوگی اس کے سو پش قبروں سے اٹھ جائے قرآن کا ایک حرف نہ نکال سکے نہ قیامت تک نکال پائیں گے اس کی جوتی اس کا اس کے سر ہو جائے گی اس کا پیشاب تو پی لے گا اس کا پاخانہ وہ کھا لے گا افغانستان کے اندر کیا حالت ہو چکی ہے اس کی عراق کے اندر کیا ہو چکی ہے اس کی حالت اور بزدلی کی زندگی گزار رہا ہے جب لڑائی ہوتی ہے تو دو ملکوں میں ہوتی ہے جب کھیل چلتا ہے دو ٹیموں میں کھیل چلتا ہے India Pakistan New Zealand Australia اور سری لنکا سمبابے دو ٹیم ہوتے نہیں ہوتے مقابلہ دو ٹیموں میں ہوتا ہے لڑائی دو ملکوں میں ہوتی ہے کون سا ملک آج امریکہ سے ٹکر لینے والا ہے بتائیے سے ہستی میں کوئی ملک لے رہا ہے سب ملک اس کی چاپلوسی کر رہے ہیں عرب ممالک جھک جھک کر اس کو سلام کر رہے ہیں ابھی حال میں خبر آئی کہ سعودی عربیہ کے اندر ایک امام نے امریکہ کے خلاف نعرہ لگایا امریکہ کے خلاف کہا اس امام کو سبکدوش کر دیا گیا اور اس امام کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا آپ حیرت کریں گے اللہ معاف فرمائے ائمہ حرمین شریف کو پابند کیا گیا کہ عام نمازوں کے اندر چہری نمازوں کے اندر وہ آیتیں نہ پڑے جن آیتوں کے اندر یہود و نصارہ کو برا کہا گیا ہے اور جہاد کی ترغیب دی گئی ہے مکم اور مدینہ سلنڈر ہو گیا ہے ابھی القاعدہ کے نام پر انہوں نے کہیں اسلام پسندوں کو حج کے موقع پر گرفتار کیا ہے کون سا ملک اس سے پنگا لے رہا ہے کون سا ملک اس سے لڑ رہا ہے یہ کیا نعرہ لگا رکھا ہے دہشت گردی کا دہشت گردی کا بتلائیے فلسطین لڑ رہا ہے کشمیر لڑ رہا ہے ہندوستان لڑ رہا ہے پاکستان لڑ رہا ہے آسٹریلیا لڑ رہا ہے ایران لڑ رہا ہے عراق لڑ رہا ہے کون سا ملک ہے بتائیے یہ کس کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے یہ کس کے خلاف لڑنا چاہتا ہے کئی کروڑ ارب تعداد کے اندر مسلمان بستے ہیں کئی ممالک باون اور ترپن ممالک اس سطح ہستی کے اندر اسلامی مملکت کے نام پر مسلم کنٹری کے نام پر ہیں کوئی اس سے پنگا نہیں لیتا کوئی اس سے لڑائی نہیں لیتا بلکہ مسلم اور عربی ممالک اپنے نصاب کے اندر ان آیتوں کی تفسیر کو نکال دیا اور اس ٹاپک کو نکال دیا جس کے اندر جہاد کا حکم دیا گیا جس کے اندر کہا گیا یو حلدینہ آمنو ہو لڑا تب تقد الہود اب نسارا ان آیتوں کی تفسیر اب جو ہے مصر کے اندر بیان نہیں کی جا سکتی اب کویت کے اندر تمام کے اندر نہیں بیان کی جا سکتی آخر ہے کس سے لڑائی کون ہے جس کے خلاف یہ چیخ رہا ہے کمینہ یہ وقت کا فرعون یہ وقت کا نمرود یہ وقت کا حامان یہ وقت کا شداد چیخ رہا ہے چلا رہا ہے ایک پرندہ اگر وائٹ ہاؤس کے اوپر سے چلا جاتا ہے تاجانہ گیلا ہو جاتا ہے کون بزدلی کی زندگی گزار رہا ہے کون دنیا کی ممالک کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے کہ ہماری مدد کرو ہماری مدد کرو ارے تجھے مدد کرنے کی کیا ضرورت ہے سائنس تیرے پاس ہے ٹیکنالوجی تیرے پاس ہے سیارے تیرے پاس ہیں ورلڈ بینک تیرے پاس ہے یونیسف تیرے پاس ہے اقوام متحدہ تیرے پاس ہے کس چیز کی بھیک مانگ رہا ہے کس چیز سے لڑ رہا ہے ایک وہ معذور جس کی یہ کام چلی گئی اور ایک بیمار جو پہاڑوں کے دامن میں رہتا ہے بس ایمان ان کا بنا حضرت اسامہ کا اور ملا عمر کا کس نے ان تمام ممالک کا جو ہے ناکہ بندی کر رکھا ہے اور ان کو ٹائٹ کر رکھا ہے کسی ملک سے پنگا نہیں ہے کسی ملک سے لڑائی نہیں ہے ایمان بنا پوری دنیا کو تھرا رہے ہیں کسی کا بے کلال ان کے پاس ایسے سیٹلائٹ ہے اور ایسے کیمرے ہیں کہ آسمان کے اندر رہ کر زمین کے اندر کے سونے کو پتا کر سکتے ہیں چاندی کا پتا کر سکتے ہیں سلور کا پتا کر سکتے ہیں لوہے کا پتا کر سکتے ہیں پانی کا پتا کر سکتے ہیں پیٹرول اور گیس اور کیمیکل کا پتا کر سکتے ہیں اور یہ معلوم کر سکتے ہیں کس ملک کی کس سرزمین کے اندر کتنا سونا ہے سونے کو زمین کے متفن میں معلوم کرنے والے اور سلور کو زمین کے خدانے میں معلوم کرنے والے یہ تجھے اسامہ نظر نہیں آ رہے یہ تجھے ملا عمر نظر نہیں آ رہے اور بھیک مانگ رہا ہے میری مدد کرو میری مدد کرو اور جب کچھ کر نہیں پایا تو آپ کمپیوٹر کے اندر انٹرنیٹ کے اندر گیم بنائے وہ جو آپ کے یہاں ہوتا ہوتا ہے نہیں ہوتا معلوم نہیں لڑکیاں گڑیا اور گڑی بنا کر وہ شادی کا کھیل کرتے ہیں آپس میں تو آپ وہ کمپیوٹر کے اندر گیم بنا کر حضرت اسامہ پر گولی چلا رہے ہیں ان کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا نور اللہ بھی گریدون اللہ متم منور ہی بلو کری ہلکا پیرون یہ اپنے پھوکوں سے اسلام کے چراغ کو قرآن کی روشنی کے چراغ کو بجانا چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کبھی ان کے ارادوں کو پورا نہیں کرے گا دو لوگوں کا ایمان بنا اس نے عالم کو تھرا دیا عالم کے اندر کب کبھی کو پیدا کر دیا عالم کے اندر خوف و ہراس کی لہر کو پیدا کر دیا اتنے عرب مسلمان اتنی بڑی تعداد اتنے مدرسے رکھنے والے اتنی مساجد رکھنے والے تو ہے لانت ہے اپنی بابری مسجد کو نہ بچا سکے لانت ہے اپنی بہنوں کی مدد نہ کر سکے یاد رکھ لو کان کھول کر سن لو کہ کافر و چماروں کی نقل کرتے رہو گے اغیار کے طریقوں کو اپناتے رہو گے وبا صاحب مصیبت ببیما کسبت عیدی کو اللہ کہتے ہیں جو بھی مصیبت تم پر آ رہی ہے یہ تمہارے اعمال اور یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ اور علماء کی دشمنی اور علماء کا حسد دلوں کے اندر پیدا کرو اور مدارس کے تعلق سے نفرت پیدا کرو یہ تو چندوں میں پھلنے والی قوم ہے یہ تو بھیک پر پھلنے والی قوم ہے آپ ہاں، بھیک پر پھلنے والی قوم ہے چندے میں پلنے والی قوم ہے تیرے باپ کے مرے ہوئے نماز جنازہ کو تجھ میں پڑھانے کی طاقت نہیں آخر ملا کے پاس کیوں آتا ہے جا لے جا فلم میں کام کرنے والے کسی زانی سے کہنا کہ اے زانی ساری زندگی میرا باپ تیرا ہیئر اسٹائل اپنا تھا تیری طرح بال مناتا تھا تیری طرح انشٹ کرتا تھا تیری طرح طرز معاشرت کو اپنا اے فلم میں کام کرنے والے کتے میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دے کیا جب تجھے علماء سے نفرت ہے جب تجھے مدارس سے نفرت ہے جب تجھے ان کے چندے پسند نہیں ان کی بھیک پسند نہیں تو مری ہوئی ماں کے لیے دعائیں وقت کی درخواست لے کر ان ملاؤں کے پاس کیوں آتا ہے بیمار کی درخواست ان کے پاس لے کر کیوں آتا ہے صحت کی بھیک مانگنے کے لیے آخر کیا دشمنی ہے تجھے کیا عداوت ہے تجھے ان مدارس نے تیرا کیا بگاڑا ان مدارس نے آج تک یہ لوگ دیتے آئے ہیں جب قوم کا نوجوان رات کی تاریخی میں رات کے سناٹے میں رنڈی کے پاس جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے سرور کون آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشا فرمایا انسانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے خدا کا قہر اس کے قریب آ جاتا ہے خدا کا عذاب آ جاتا ہے وہ رنڈے وہ رنڈیا وہ زنا کرنے والے جب راتوں کو تم زنا سے آباد کرتے ہو شراب سے آباد کرتے ہو عرش سے اللہ کا عذاب اور خدا کا قہر تمہارے گھروں میں آ جاتا ہے یہ ملا اور یہ بھیک پگے اور یہ داڑھی والے یہ اماما والے یہ پیرل لگے کپڑے پہننے والے اگر نہ ہوتے رات کی تنہائی میں آج جن کے سروں پر دستارے فضیلت باندھی گئی جب تم جنا میں مشغول تھے یہ وقت شہر اٹھ کر رات کے سناٹے میں سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے غسل کر کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر جب اللہ کے قرآن کو کھولتا ہے اور پڑھتا ہے اسلام میں ڈالیکل کتاب اللہ رہی بفی اے اللہ یہ تیری کتاب ہے اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اس بچے کے پڑھنے سے دانیوں پر آنے والا عذاب شرابیوں پر آنے والا عذاب بے نمازی کتوں اور کتوں پر آنے والا عذاب اس بچے کے پڑھنے کے برکت سے اللہ اس سے عذاب کو ہٹا لیتے آج اگر تو جی رہا ہے آج تجھے عزت کی زندگی مل رہی ہے یہ راتوں میں اٹھ کر اللہ کے کو پڑھتا ہے یہ حیال الفلاح کہتا ہے یہ حیال الفلاح پڑھتا ہے یہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے جس کی برکت سے اور جس کی فضیلت سے آج تیرا چہرہ سور کے چہرے بدلنے سے بنا منع کیا ہوا ہے آج تیرا چہرہ انسانی چہرے میں ہے ورنہ حدیث پاک میں سرور کون آخا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاط فرمایا روایت ترمزی شریف کے ہے راوی حضرت سعید مالک رضی اللہ تعالیٰ ہے فرماتے ہیں سرور کون دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ روز لوگ میری امت کے لوگ رات کے اندر رنڈیوں کا ناچ دیکھتے یہاں تو ٹی وی نہیں جس علاقے کے اندر ٹی وی ہے رات کے دو دو ڈھائی ڈھائی بجے تک ٹی وی کے اندر رنڈیوں کا ناچ دیکھتے ہیں فلم دیکھتے ہیں ڈراما دیکھتے ہیں یہاں میں کل سے دیکھ رہا ہوں جلسے کے منتظم بھیک پانگ رہے تھے کہ کتوں بازارے میں نہ پھرو آئے ہو مقصد سے علماء کا بیان سننے کے لیے تمہیں ٹکٹ لینا پڑا جلسے میں آنے کے لیے دنیا میں کسی فلمی کتے کی مجلس میں بغیر ٹکٹ کے تمہیں اس کا دیدار نصیب ہو جائے کوئی فلم دنیا میں مفت دکھائی جاتی ہے کوئی زنا کا منظر دنیا میں مفت دکھایا جاتا ہے کیسے مسلمان ہو جنت کے مناظر یہ علماء کھول کھول کر بیان کر رہے تھے جہنم کا خوف دلا رہے تھے آخرت کی یاد تازہ کرا رہے محفل میں آ کر بازاروں میں اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ گھوم رہے یہاں آ کر ایمان نہیں بنا علماء کے بیانات سن کر ایمان تازہ نہیں ہوا کفن پہن کر ایمان تازہ ہوگا قبر کی مٹی چاٹ کر ایمان تازہ ہوگا فوٹو لینا تصویر لینا گناہ کبیرہ جلسے کا منتظم چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس دینی مجلس کے اندر بے دینی کا کام نہ کرو اس ظالم کتے اس دین کی محفل میں جس پر فرشتے رج کیا کرتے ہیں جس پر رب کائنات کہتا ہے میری عزت و جلالت کی قسم اس پر گزرنے والے کے لیے میں مقصد کا پروانہ دے دیتا ہوں اس مجلس میں آ کر تیرا ایمان نہیں بنا اس مجلس میں آ کر ایمان کی حرارت تازہ نہیں ہوئی نماز ہوتی ہے جماعت کے ساتھ کتے مٹر گشتی کرتے رہے یہاں نماز نہیں پڑے گا گھر میں جا کر پڑے گا اوروں کو دیکھ کر غیرت نہیں جاگی حیا نہیں جاگی کب تک ایسا ہوتا رہے گا میں ان علماء کرام سے مددمانہ درخواست کرتا ہوں پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم صحیح مانو کے اندر مومن ہو کہ نہیں ہو تمہارے مومن ہونے کی نشانی ختنا کر لینا نہیں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پاجامے کھول کر نہیں پوچھے گا کہ تمہاری ختنہ ہوئی یا نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ راشن کارڈ کے اندر تم نے اپنا مذہب کیا لکھایا ووٹنگ لسٹ کے اندر اپنا دھرم کیا لکھایا یہ دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو اور جن کا ایمان بنا تھا اور جن کا دھرم بنا تھا آپ کے سامنے واقعہ آیا حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا خون سے پت ہو گئی لیکن ایمان سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ اور ایک صحابیہ ابو جہل نے برچا مار دیا عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے عورت کو کمزور کہا جاتا ہے وہ کمینے تیری طاقت کس کام کی تیری قوت کس کام کی بوڑھی ستر سال کی بوڑھی ایک تو عورت ایک بڑھاپا اور ایک ستر سال کی عمر اور وقت کا ابو جہل اور وقت کی طاقت اور وقت کا فرون وقت کا دجال وقت کا بش اور وقت کا ٹونی ملے اور وقت کا اڈوانی شرم گاہ کے قریب بچے کو مارتا ہے اور کہتا ہے اگر سلامتی چاہتی ہے تو تم ایمان سے بازا قربان جائے میری ماں اللہ تعالیٰ اسی ماؤں کی قسرت امت محمدیہ کی بیٹوں میں نصیب فرمائے اے قربان جائے اس نے کہا ابو جہل مردود میرے جسم میں صرف ایک روح ہے اگر ایک ایک خون کے قطرے میں ایک ایک روح ہوتی میں اللہ کے راستے میں نچھاور کر آج تو خیر من النوم کی آواز تجھے اثر نہیں کر رہی حالت جنابت میں کتوں کی طرح تیرے گلی کا کتا جگ جاتا ہے تیرے گلی کے جانور سور پاخانہ کھانے کے لیے جگ جاتے ہیں بجر میں تعداد دیکھ لینا اپنی مسجدوں کے اندر کتنے مسلمان ہیں اصلا تو خیر من النوم چودہ سو سال سے برابر کہا جا رہا ہے کہ کتوں یہ نماز تمہاری نیند سے بہتر ہے تم نے کہا نہیں نہیں اے مولوی تو جھوٹا ہے اے بلال کے نائب تو جھوٹا ہے اے معذین تو جھوٹا ہے مجھے حالت جنابت میں میری گندگی کی حالت میں میری بیوی گندی اور ناپاکی کی حالت میں اس کے بغل میں سونا تیری نماز سے میرے لیے بہتر ہے کون اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے کون اذان کا مذاق اڑا رہا ہے کون ملاؤں کا مذاق اڑا رہا ہے کون چندے کا چھٹا کر رہا ہے کون داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے آج کی گئی گزری لڑکی جس کے کئی رشتے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں تو باپ ایک مدرسے کے محتمی کے پاس جا کر کہتا ہے حضرت میں نے دینی بیان سنا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کسی دیندار کے حوالے کروں تو مولوی صاحب نے اور جلسے کے اور جو ہے مدرسے کے محتمین صاحب نے کہیں مولوی کا پتہ بتایا اور اس کی تصویر وغیرہ دکھائی یہ گئی گزری ریجیکٹ مال جس کو دنیا کے کتوں نے ریجیکٹ کر دیا جس کو کالج پڑھنے والے اور یونیورسٹی کے اندر جو ہے نشہ کرنے والے اور کالج کے ماحول میں زنا کرنے والے اداروں نے جس لڑکی کو ریجیکٹ کر دیا آج وہ لڑکی ملا کی تصویر کو دیکھ کر کہتی ہے ابا حضور یہ داڑھی والے بکری کو کہاں سے لے کر آئے دنیا نے جس کتے کو ریجیکٹ کیا یہ کیا تربیت کی تم نے یہ ایمان بنا نہیں یہ ایمان کو تم نے بنایا نہیں اگر ایمان بنایا ہوتا اگر ایمان کو تم نے تازہ کیا ہوتا کیا نہیں جانتے مدینہ منورہ کے اندر ایک کالے کلوٹے صحابی تھے جن کے رشتے کو ہر ایک رجیکٹ کر دیا کرتا تھا مسترد کر دیا کرتا تھا آخا نے فرمایا میرا فرمان ہے اس گھر کے اندر اپنے پیغام کو لے کر جاؤ اس گھر کے اندر اپنے پیغام کو لے کر گئے تو باپ نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال میری جو بیٹی ہے وہ اس وقت دنیا کی بیوٹی کانٹیکس کے اندر اور خوبصورتی کے مقابلے میں سفید اول میں آنے والی ہے اور یہ کالا چہرہ لے کر تم میری بیٹی کا منہ مانگنے کے لیے ہاتھ مانگنے کے لیے آ گئے چلے جاؤ تو جانے ہی والے تھے گھر میں سے بیٹی نے کہا ابا حضور یہ نہیں پوچھا تھا کہ یہ پیغام کہاں سے لے کر آئے ہم نے نہیں پوچھا بلا کر پوچھا تو کہا کہ آخا نے بھیجا ہے ابا حضور اگر آخا نے بھیجا ہے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اس رشتے کو رد کر دیں گے خدا کا گھر ہمارے گھر میں ٹوٹ پڑے گا یہ تربیت کی تھی یہ بنایا تھا ماحول لڑکیوں کا آج کی گئی گزری لڑکی ایک ملا کا مذاق اڑاتی ہے ایک داڑھی والے کا مذاق اڑاتی ہے میں آج سے آپ کو قوم سبوت کا واقعہ بیان نہیں کرتا قوم آج کا واقعہ بیان نہیں کرتا فرعون شداد اور حامان کا واقعہ بیان نہیں کرتا تم یہی کہو گے جو کفار مکہ نے اور مشرقین مکہ نے آقا سے کہا آلو انہادا اللہ اساتیر الاولین یہ تو پچھلے لوگوں کے گئے گزرے لوگوں کے قصے ہیں یہ مولوی یہی قصے بیان کرتے ہیں پڑوسی ملک پاکستان کے اندر جھانک کر دیکھو تمہارے جیسے لوگ تھے مدرسوں کی بے عزتی کرنے والے علماء کی تحقیر کرنے والے جس عالم کی موت شہادت سے نہیں ہوئی با مولانا ضیاء الرحمان فاروقی رحمت اللہ علیہ مولانا حق نواز جھنگوی اور ڈیڑھ لاکھ مجاہدوں کا خون اس سرزمین کے اندر ہوا پاکستان کی قوم چاہے تم جو بھی کہو کہ نام لینے سے ایسا ہو جائے گا سی اے ڈی لکھ لے گا جو بھی ہو انجام یہ مسئلہ میری آخرت اور آپ کی آخرت کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ خدا رسول کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ ملکوں کا مسئلہ نہیں پورے ملک اللہ کے ہیں اور پوری سلطنت اللہ کی ہے زمین اللہ کی آسمان اللہ کے فرشتے اللہ کے کوئی اس درمیان ہمیں مداخلت نہیں کر سکتا اللہ ملک سماواتی ولرد اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے اس پڑوسی ملک پاکستان کے اندر چھانک کر دیکھو یہی بے حسی بڑھتی گئی مسجدوں کو شہید کیا جاتا رہا مدارس کو ڈھایا جاتا رہا علماء کو شہید کیا جاتا رہا مجاہدوں کی بے وقتی ہوتی رہی ناچ گانا ہوتا رہا آپ حیرت کریں گے کہ دنیا بھر کے اندر پاکستان کی شادیوں کے اندر جو رقص ہوتا ہے جو سرور کی محفلیں چلتی ہیں اور جو ناچ گانا ہوتا ہے دنیا کے کسی ملک کے اندر اتنا ناچ گانا نہیں ہوتا علماء کا مذاق اڑایا گیا علماء کو مسجدوں کے اندر حالت اعتقاف کے اندر شہید کیا گیا ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے جب یہ نوبت آئی کہ وہ اللہ کی نیک بندیاں وہ شب نازک لڑکیاں جب جامعہ حصہ جو لال مسجد سے متصل مدرسہ ہے تمہیں اس سے کوئی فکر نہیں تمہارے گائے کی تمہیں فکر ہے تمہارے کھیت کھلیان کی تمہیں فکر ہے جب تیری بیٹی کے سر پر گولی لگے گی جب تیری بیٹی کا جنازہ نکلے گا تب تیرے گھر کے اندر خون کی ہولی کھیلی جائے گی تب لال مسجد کی یاد تازہ ہوگی تب جنرل ضیاء رحمت اللہ علیہ کی موت اور شہادت کی جو ہے یاد تازہ ہوگی اور جنگری اور ضیاء الرحمان فاروقی اور اس جیسے ڈیڑھ لاکھ مجاہدوں کی جانب شہادت کو تو یاد کرے گا آج وہ غیر کا مسئلہ حدیث کہتی ہے کہ پورا پوری امت اور پوری قوم ایک جسم کی طرح ہے کہ سر میں درد ہوتا ہے پیر میں چوٹ لگتی ہے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اور منہ سے آ نکل جاتی ہے جسم کے اندر بخار آ جاتا ہے آج کیا ہو گیا ہمارے ایمان کو ہمارے حص کو کون جانتا ہے لال مسجد کو کون جانتا ہے جامعہ ہفتہ کو وہ جامعہ ہفتہ کے اندر صرف نازک امت کی بیٹیاں جو صبح کے وقت ساری کے وقت اٹھ کر قال اللہ قال رسول کی صدا لگانے والی تھی ندا لگانے والی تھی ان کا قصور کیا تھا ان کا قصور یہ تھا مساج سینٹر کو بند کر دیا جائے کہ مساج سینٹر کے نام پر زنا عام ہو رہا تھا اور کو ختم کر دیا جائے مساجد جو تیرہ ملک پاکستان کے اندر مشرف یہ جو جو ہے مشرف جو حرام کے رتبے سے پیدا ہوا سور کے نطفے سے پیدا ہوا پش کے نطفے سے پیدا ہوا اس کے دورے حکومت کے اندر تیرہ مساجدوں کو اٹھا دیا گیا ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے ایک جو ہے حکومت کی لائبریری پر قبضہ کر کر حکومت پر دباؤ ڈالا کہ تم جو ہے مساجد کو جو ہے تعمیر کرو اور تم مدارس کو تعمیر کرو آباد کرو فحاشی کو ختم کرو یہ ملک کلمے کی نسبت سے بنا ہے یہ ملک اسلام کی نسبت سے بنا ہے یہ ملک علماء کی نسبت سے بنا ہے قرآن و حدیث کے جو ہے بات عدالتوں کے اندر چلاؤ یہ کہنا کوئی غلط تھا لیکن اس جو ہے جامعہ حصہ کی معصوم نہت کی بیٹیوں کو امت کی بیٹیوں کو تین مہینوں تک تین مہینوں تک کربلا کا واقعہ گھنٹوں کے اندر ختم ہو گیا کربلا کا جامع شہادت کا واقعہ دنوں کے اندر ختم ہو گیا قربان جائے میری امت کی بیٹیاں قربان جائے جامع افسا کی شہید بیٹیاں کہ آج تمہارا بھائی تم کے لیے تمہارے لیے کچھ نہ کر سکا تمہیں بچانے کے لیے نہ آ سکا تم جو ہے جن دوپٹوں کو اوڑھ کر بخاری کو کھولا کرتی تھی قرآن کو کھولا کرتی تھی آج وہ دوپٹے تمہارے کفن کے لیے تیار نہ ہو سکے تمہارا کفن نہ بن سکے تین مہینوں تک اس ظالم کمینے انسان نے وہاں پر رکھے ہوئے راشن پر گولا داغ کر راشن کو جلا دیا خاکستر کر دیا بجلی کی لائن کو کٹ کر دیا پانی کی لائن کو کٹ کر دیا اور ٹیلی فون کی لائن کو کٹ کر دیا تین مہینوں تک ایک ایک کھجور کھا کر اور پانی کے ایک ایک گوٹ پی کر ماؤں کے سیلوں کے اندر دودھ سوکھ گیا شہد ابھی طالب کی یاد تازہ ہو گئی مسلمان کی حص مر چکی تھی مسلمان کا ایمان مر چکا تھا غیرت کا جنازہ نکل چکا تھا اللہ رسول پڑھنے والی بیٹیاں بھوکی تڑپ رہی تھی پیاسی بل بلا رہی تھی سچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے آخر کار امریکہ کے اشارے پر اس حرامی ظالم اور انسان نے دعا کرتے ہو اپنی بیٹی کی بیاہ کے لیے دعا کرتے ہو اپنے قرض کے اتارنے کے لیے دعا کرتے ہو اپنی بیماری کی شفا یابی کے لیے دعا کرتے ہو اپنے مقدمے میں جیتنے کے لیے کبھی یاد کیا جامعہ حسا کی بیٹیوں کو کبھی یاد کیا جامعہ حسا کی شہیدوں کو کہ لاش کے لیے کفن نصیب نہیں ہوا ان لاشوں کے ٹکڑوں کو نالیوں کے اندر بہا دیا گیا ڈیڑھ پونے دو ہزار نیتی کال اللہ کال رسول پڑھنے والی لڑکیوں پر گولیاں چلا دی گئی اور اگر وہ لاشیں بارشوں کے حوالے کی جاتی اگر ان لاشوں کا جو ہے نماز جنازہ پڑھی جاتی ان لاشوں کی تو امت کو پتا چل جاتا اس لیے یہ اسرائیلی کتا ان لاشوں کو نالیوں کے اندر بہا دیا اور چپکے سے دفن بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا قوم خاموش تھی آپ کہیں گے قوم کیا کر سکتی ہے ملٹری کے سامنے قوم کیا کر سکتی ہے طاقت کے سامنے قوم کیا کر سکتی ہے قوت کے سامنے قوم کیا کر سکتی ہے کرفیو کے سامنے ایمرجنسی کے سامنے یہی وہ قوم تھی کہ بے نظور بھٹو بے نظیر بھٹو کے مرنے کے بعد اس نے کہاں جمع مردی آ گئی اس نے کہاں سے طاقت آ گئی اس نے تیرہ ریلوے اسٹیشن کو جلا کر فاقتر کر دیا اس نے ایک سو بائیس ٹرینوں کو جلا کر کر دیا اس نے سرکاری عمارتوں کی اربوں خربوں اس نے نقصان کیا اس نے چکا جام کیا اس نے جو ہے بسوں کو آگ لگا دی اس نے لوٹ مار کیا یہ غیرت جب ایک عورت کے تعلق سے وہ عورت جو شیعہ تھی جو پورے پاکستان کو تباہ اور برباد کر سکتی تھی وہ عورت جو امریکہ اور برطانیہ کی نمائندہ تھی اس کی حمایت میں اتنا کچھ کر سکتے تھے کال اللہ قال رسول پڑھنے والی بیٹیوں کی حمایت میں ایک نعرہ نہیں لگا سکتے آج لوگ کہتے ہیں میں بات ملک پاکستان کی نہیں کہہ رہا ہوں تم کہو گے حضرت جی یہ دفتار بندی کے جلسے میں پاکستان کی بات کہاں آ گئی میں یہ کہہ رہا ہوں قوم آنکھ قوم سبوت بہت دور کی بات ہے فرعون بہت دور کی بات ہے ججال بہت دور کی بات ہے مشرقی نمکہ بہت دور کی بات ہے زندہ جیتا جاگتا نمونہ جیتا جاگتا نمونہ کہ بے نظیر کی موت کے بعد جو قوم نے اپنے حص کا مظاہرہ کیا جس قوم نے اپنی غیرت کا مظاہرہ کیا جامعہ حفصہ پر وہ مگر بچ کی طرح آنسو بہاتے رہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم پر مشرف دے قبیلہ نہیں مسرت کر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں سنتا کیوں نہیں مشرف کو برباد کیوں نہیں کرتا ٹونی بلیر کو ختم کیوں نہیں کرتا بش کا یہ ٹکڑے کیوں نہیں ہوتے بے نظیر کا ہو گیا اس کا کیوں ہوگا اللہ تمہارا غلام ہے اللہ تمہارا غلام ہے تم طالبان علوم نبوت کا مذاق کرتے رہو تم مدارس کا ٹھٹا کرتے رہو تم داڑھی کا مذاق اڑاتے رہو تم کہو کہ یہ بھیک پر پلنے والی قوم ہے تم کہو یہ چندوں پر پلنے والی قوم ہے اور تم کہو یہ زلیل قوم ہے کہ قوم کی ریجیکٹ لڑکی قوم کی مسترد لڑکی ہم ان کو بیاہ ہمیں نہیں دے سکتے کیا ہم ان کو بیاہ ہمیں دے کر پیٹ پر پتھر بنوائیں گے کیا آر ایس ایس کہہ رہا ہے یہ بی ایچ پی کہہ رہا ہے یہ کون یہ عثمان یا اللہ بخش یا عطا عطا اللہ الرحمان ابو بکر عمر کے یہ قول ہے دیکھ لیا تباہی بربادی امن کا جنازہ نکل چکا ہے سکون کا جنازہ نکل چکا ہے اور نمازی کے لیے کوئی گارنٹی نہیں کہ تقبیر تحریمہ کے بعد وہ تحیات تک پہنچ پائے گا یا نہیں پائے گا روزہ شروع کرنے والے کے لیے کوئی تیاری نہیں کوئی گارنٹی نہیں عید کا چاند دیکھ پائے گا یا نہیں عید کا چاند دیکھ کر کوئی ضمانت نہیں کہ وہ جوڑا عید کا پہنے گا یا کپن پہن کر اس کا نماز جلانا پڑی جائے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم بہار کے مسلمانوں ہندوستان کے مسلمانوں یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے یہ جیتی جاگتی دلیل ہے علماء کے ساتھ بے غیرتی علماء کی بے عزتی کرنے کا انجام ہے شہدا کی بے عزتی کرنے کا انجام ہے مدارس سے بے رخی کرنے کا انجام ہے مجھے ملک پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں مجھے ایک زندہ مثال پیش کرنا تھا جو قوم ایک عورت جو شیعہ عورت اور متفقہ فیصلہ کے بہتر ممالک نے یہ فیصلہ کیا کہ شیعہ اسلام سے خارج ہے اس خارج شدہ اسلام سے عورت کے تعلق سے جو قوم اتنی غیرت کا مظاہرہ کر سکتی تھی جامعہ افااہ کے وقت وہ قوم کہاں بن چکی تھی لال مسجد کے وقت وہ قوم کہاں مر چکی تھی غازی عبد الرشید پر گولیاں چل رہی تھی کہاں مر چکی تھی تین مہینوں تک اس نظر سے عربی کا سرا ہو چکا تھا یہ قوم کہاں مر چکی تھی دیکھا نہیں یہ چپ کے نہیں اللہ تبارک بلا وجہ نہیں کہ اللہ نے کسی کو مشرف بنا کر مسلط کر دیا کسی کو بج بنا کر مسلط کر دیا میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ ماں سب کی مصیبت کسبت جو بھی مصیبت آتی ہے اور جو بھی جو ہے حالات آتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ تمہارے کرتوت کا اور یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے ہمارے بزرگان دین نے کہا امال حکم امال حکم تمہارے اعمال جیسے ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ تم پر حاکم ایسے مسلط کریں گے حدیث قدسی میں آتا ہے سربر کونین آقائد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندوں کے قلوب میرے دو انگلیوں کے درمیان ہیں میں جیسے چاہے ان کو پلٹ دیتا ہوں تم یہ نہ کہنا کانگریس ہمیں بچا لے گی نہ کانگریس بچائے گی نہ کانگریس کا باپ بچائے گا نہ جنتا دل بچائے گی نہ جنتا دل کا باپ بچائے گا اللہ خیر اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے اللہ ہم پر رحم کرنے والا اللہ ہم پر کرم کرنے والا ہے اعمال اسی طریقے سے رہیں گے رویش مدارس کے تعلق سے مساجد کے تعلق سے رویش ہی رہے گی تو پھر لکھ کر رکھ لینا کہ گجرات کے اندر مسلمانوں کا جو انجام ہوا ہمارے پڑوسی ملک کے اندر مسلمانوں کا جو انجام ہوا اور جو ہو رہا ہے اور وہاں کی عورتیں جو بے عزتی کی زندگی گزار رہی ہیں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کل ایام بین الناس میرے اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ایام ہے ان کو پلٹ پلٹ کر ہم قوموں کے سامنے دکھائیں گے میرے بھائی اب وقت ہے توبہ کر لو ان علماء کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو اور کہو کہ مولانا صاحب ہمارے ایمان کو تازہ کرو ہمارا کلیم طیبہ کی روح کو تازہ کرو ہمارا تجدید نکاح کرو ہمارا نکاح ہمارے کفر کی وجہ سے بقوا نے کہا ہے کہ نکاح جن امور سے باطل ہوتا ہے طلاق سے ٹوٹ جاتا ہے کلا سے ٹوٹ جاتا ہے موت سے ٹوٹ جاتا ہے اور گم ہو جانے سے ٹوٹ جاتا ہے ایسے ہی کفر کی کوئی بات زبان کے کہنے سے ٹوٹ جاتا ہے صبح شام ہزاروں مرتبہ کفر کی بات کہتے ہو یہی علماء ہیں جو تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے حلال کر کر حلال بچے پیدا کرنے والے ہیں یہاں ہم نے عام طور سے سنا کہ کتاب بڑی غربت والا علاقہ ہے پسماندہ علاقہ ہے اور واقعات ماڈرن زمانے کے اعتبار سے اور ترقی یافتہ شہروں کے اعتبار سے یہاں کے علاقے پسماندہ ہیں اور غربت زدہ ہیں نے کہا کہ بھئی غریب آدمی پینتالیس ہزار روپے مہر کیسے باندھا تو مولانا صاحب نے بتایا کہ دینا کب ہے اس کو یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں پوچھ لیجئے یہ کون سے بچے پیدا کر رہے ہو کون سی نسل کو جنم دے رہے ہو کس کے باپ نے کہا تمہیں اتنا بڑا مہر باندھنے کے لیے اور مہر کا باندھنا کون سی فضیلت کی بات ہے بڑا حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ نہ کا مہر فاطمی کیا تھا اگر مہر بڑا ہونا عزت کی بات ہوتی آخا اپنے ازواج متحرات کا مہر اتنا اونچا باندھتے کہ قیامت تک کوئی فرعون اور کوئی قارون اتنا بڑا مہر نہ مانتا یہ کوئی عزت والی بات نہیں ہے پوچھا علماء سے حدیث پاک میں آتا ہے دو عالم جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا جو آدمی بر وقت نکاح مہر باندھے اور دل کے اندر یہ ارادہ ہو کہ یہ مہر تو دکھانے کے لیے ہے اور یہ مہر لکھانے کے لیے ہے ادا کس کو کرنا ہے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں اگر میری بات غلط ہے تو قیامت کے دن میرے دامن کو تھام لینا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر حوض کوثر میں لے رہا ہوں اس حوض کوثر کو چھین لینا پرسرات سراج پر تھکے دے کر جہنم میں گرا دینا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو مہر کو باندھتا ہے اور ارادہ یہ کرتا ہے کہ صرف دکھانے کے اور دکھانے کے لیے ہے اور ادا کرنا نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ مباشرت نہیں کرتا وہ دِنا کرنا اور زنا کرتا ہے تو حرام کے بچے پیدا ہوتے یہاں سے وہاں تک اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ایک محفل نکاح تھی ایک مسجد تھا ایک مدرسہ تھا اس اسٹیج پر بھی خدا کو دھوکہ دینا چاہتے خدا کے نبی کا ٹٹا کرنا چاہتے ہو کب تک یہ کام کرتے رہو گے کب تک یہ معاملہ ہوتا رہے گا وہ سینیا کو دیکھ لیا چیچینیا کو دیکھ لیا فلسطین کو دیکھ لیا کشمیر کو دیکھ لیا گجرات کو دیکھ لیا بھاگلپور کو دیکھ لیا میرٹھ کو دیکھ لیا ملیانا کو دیکھ لیا بمبئی کے مسلمانوں کو دیکھ لیا کرناٹک میں منگلور کو دیکھ لیا بہار کے علاقوں کو دیکھ لیا اڑیسہ کے گڑبڑ کو دیکھ لیا اتر پردیش کے فرقہ وارانہ فساد اور تعصب کو دیکھ لیا آخر تیرے چہرے پر نبی کی سنت کب آئے گی کب آئے گی اگر اتنی محنت ہمارے علماء کسی ریگستان میں کرتے وہاں سبزہ پیدا ہو جاتا کسی پتھر پر کرتے وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ نکلتا کون سا ہے تیرا چہرہ کہ بش کا چہرہ کتے یا سور کے پلڑے کا چہرہ کہ اتنے علماء کے چہرے کے باوجود اس چہرے پر میرے آقا کے سنت کا ایک بال نہیں آ رہا کون سا چہرہ اتنی محنت اگر چاند پر کر لی جاتی تو وہاں پر کھیت کھلیان کر لیا جاتا مری عطارت کے اندر سبزہ لگا دیا جاتا سچ کہا حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وفات سے پہلے آپ نے جو تقریر کی اس کے اندر کہا کہ چالیس سالوں سے اس قوم کی قبرستان میں اذان دے رہا ہوں میں قوم کے قبرستان میں اذان دینے سے کوئی مردہ نماز کے لیے نہیں آتا آج یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان مردوں کے سامنے یہ معذین اذان دے رہے ہیں کہ آؤ دین کی طرف آؤ مکے کی طرف آؤ مدینے کی طرف آؤ قرآن کی طرف اور دل کے اندر یہ عہد کیا ہوا ہے مولوی تیرا کام کہنا ہے اور میری زندگی یہودیت پر گزرے گی میری موت عیسائیت پر آئے گی چاہے میرے نام کے ساتھ الحاج کا لقب کیوں نہ لگ جائے میرے نام کے ساتھ مسجد کے مدرسے کے ذمہ دار ہونے کا عہدہ کیوں نہ لگ جائے مولوی تیرا کام کہنے کا ہے ہاں ہاں خبر میں جاؤ گے پتا لگے گا جب ایک شام سرانے آئے گا ایک شام پیروں کی طرف سے آئے گا وہ دنیا میں مچھر کی کانڈ سے ڈرنے والے کٹبل کی کانڈ سے ڈرنے والے خبر کے اندر جو شام مسلط کیا جائے گا میرے اور آپ کی آقا کائنات کے مولا سرور کونے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اگر ایک پھوک پھوک دے تو ساری دنیا کا سبزہ زہر کی وجہ سے ختم ہو جائے گا اگر تیری ماں نے تجھے صحیح معنوں میں مسلمان پیدا کیا ہے اے مسلمان تو صحیح نسبے سے پیدا ہوا ہے اب کوئی وجہ نہیں کہ آج کے بعد تو داڑھی مڈائے گا آج کے بعد تو نماز کو چھوڑے گا آج کے بعد رشوت کا مال کھائے گا آج کے بعد سوت کھا کر اپنی ماں کے کپڑے اتار کر اپنی ماں کا بلاکار کرے گا اپنی ماں اگر مر چکی ہو قبر کی مٹی کو ہٹا کر کفن کو پھاڑ کر اس ماں کے ساتھ جنا کرے گا یہ میرا اور میرے باپ کا قول نہیں ہے یہ قول دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ نے فرمایا کہ ضلع کے چھتیس سے زیادہ حصے ہیں ان میں سب سے کم درجے کا گنا اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ ضلع کرنے کے برابر ہے کتنے لوگ سود کے وبا میں اور سود کی بلاؤں کے اندر ملوث ہیں سود کی بلا میں ملوث ہونا اپنی ماں کا بلاکار کرنا اپنی ماں کے کپڑے نکالنا اپنی ماں کو مادرزاد پر ہنا کر کر سرے عام لا کر اس کی عزت کو لوٹنے کے برابر ہے ہے کوئی مئی کلال جو اپنی ماں کے ساتھ جنا کرنے کے لیے تیار ہو ہے کوئی مئی کلال جو قبر میں جا کر ان سانپوں سے کٹنا اور ڈسنا گوارا کر لے ہے کوئی مئی کلال ایک موم کو جلا کر ایک بیڑی کو جلا کر ایک سگریٹ کو جلا کر ایک دیا سلائی کو جلا کر وہ اپنے ہاتھ پر رکھے اور دیکھے اس انگارے کو کتنی دیر برداشت کر سکتا ہے میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے انا رجو ردو نالیہ ادو واشیا کے نافرمانوں کی خبر کے اندر صبح اور شام جہنم کی آگ کو پیش کیا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا رہے گا اے و مسلمان تیرا ایمان اللہ کے قرآن پر ہے تیرا ایمان مرنے کی بات کی زندگی پر ہے تیرا ایمان اللہ اور اس کے فرشتوں پر ہے تو پھر قبر سے ڈرنا برحق ہوگا اور خبر کا ڈر تیرے دلوں میں بسانا ضروری ہوگا اس لیے اگر تجھ میں ہمت ہے کہ ان خبروں ان خبر کے اندر سانپوں کا اجدوں کا اور بچھو کے کاٹ کا آگ کا سامنا کر سکتا ہے تو پھر تیری مرضی کہ تو منافقت کی زندگی گزار یا یہودیت کی زندگی گزار یا عیسائیت کی یا کافروں چماروں کی یا فلموں میں کام کرنے والے کتوں کی یا فلموں میں کام کرنے والے ہڈڑوں کی یا فلموں میں کام کرنے والے رنڈیوں کی یا فلموں میں کام کرنے والے کتے اور سور کھانے والوں کی زندگی گزار مرضی تیری ہے یہ ملک سیکولر ہے کوئی کسی کو پابند نہیں کر سکتا تو میں تجھے کیا پابند کروں گا یہ علماء تجھے کیا پابند کریں گے میرے آقا کو اللہ نے کہہ دیا جب میرے آقا راتوں میں تڑپ رہے تھے میرے آقا بلک رہے تھے میرے آقا مچل رہے تھے میرے آقا اپنے پیٹ پر دو دو پتھروں کو باندھ لیا تھا میرے آقا کی صاحبزادی سے گھر میں تین مہینوں تک جو ہے چراغ نہیں جلا تھا میرے آقا کے گھر میں تین چاند تک چولہا نہیں جلا تھا تو ان کے بارے میں اللہ نے کہا بھی مسئط اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر جبر نہیں کر سکتے میں تجھے جبر نہیں کر سکتا اس لیے کہ نہ تم اس سے پیدا ہوا نہ میں تج سے پیدا ہوا نہ یہ علماء تج سے پیدا ہوئے نہ ان سے تو پیدا ہوا آخا کو جب کہہ دیا گیا کہ نہ اللہ تدیم محبت اے آخا آپ جسے چاہے ہدایت سے مالا مال نہیں کر سکتے اگر تو کتا نہیں کھانے والا سور نہیں کھانے والا پاخانہ نہیں کھانے والا پیشاب نہیں پینے والا تجھے زمزم سے محبت ہے تجھے کعبے سے الفت ہے تجھے صفا بربا سے لگاؤ ہے تجھے نبی کے روزے سے محبت ہے تمہیں نبی سے تعلق ہے محبت ہے تو انشاءاللہ آج کے بعد تو گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا نہیں اپنے حرامی بنے کا ثبوت دینا ہے اپنے حرام کے لطفے ہونے کا ثبوت دینا ہے اپنے باپ پر اپنی ماں پر الزام بھرنا ہے یہ ہندوستان سیکولر ملک ہے پھر جو چاہے کرنا داڑھی مڈانا عورتوں کو رنڈیوں کی طرح بھیجنا سود کھا کر ماں کا بلا کرنا رشوت کھا کر پیٹ کے اندر جہنم کے انداروں کو ڈالنا حرام کھا کر جہنم کا لہو اور پیپ کو اپنے پیٹ کے اندر داخل کرنا اس سیکولر ملک میں کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا اگر نبی کا غلام ہے اور نبی کا امتی ہے تو دیکھ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کوئی کہے کہ صاحب اتنی بڑی زندگی چالیس سالہ پچاس سالہ اور ساٹھ سالہ جو ہے داڑھی مڈی حالت میں گزر گئی اور سود کھاتے ہوئے گزر گئی ٹی وی دیکھتے ہوئے گزر گئی فلموں کی نقالی کرتے ہوئے گزر گئی اور سیاسی کتوں کی چاپلوسی کرتے ہوئے گزر گئی کلیا عبادی اللہ اثر کو اللہ تخن رحمت اللہ اے میرے بندو اللہ کہتا ہے کہ مایوس نہ ہونا مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت بڑی کشادہ ہے اللہ معاف کرنے والا ہے معاف کرنے والے ہیں سربر کون عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کرنے لگے اے اللہ اللہ کے حبیب پاک صلی علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی میں اللہ کے دربار میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کیا اللہ تبارک تعالیٰ میری توبہ کو قبول کرے گا کیا اللہ تبارک تعالیٰ میری معافی کو قبول کرے گا اللہ کے حبیب آپ بیٹھ جائیے آپ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے وہ بھائی بیٹھ جائیے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہم پیدا کرتے ہیں آرام سے بیٹھیے نا جن کو سننا نہیں وہ چلے جائیں آرام سے بیٹھیے اللہ کے حبیب پاک آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کرنے لگے مجھ سے قطع ہو گئی اور مجھ سے غلطی ہو گئی کیا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی معافی دے گا آخا نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو اگر تم سمندر کے چھاپ کے برابر گنا لاؤ گے ریت کے ذرات کے برابر گنا لاؤ گے اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اللہ رحم کرنے والے ہیں اللہ کرم کرنے والے ہیں نے کہا نہیں اے آقا بہت بڑا گنا ہو گیا بہت بڑی غلطی ہو گئی آقا کے چہرے پر جلال آ گیا آپ نے فرمایا میں کہتا نہیں ہوں کہ اللہ معاف کرنے والا اللہ رحم کرنے والا اور اللہ تبارک تعالا بخشنے والا ہے اور تم ضد کرتے ہو اللہ کی رحمت کا مقابلہ کرتے ہو کہا نہیں آقا بہت خطرناک گنا ہے کہا کہ آخر کیا گنا تو اب ڈر ڈر کر کہنے لگا ایک لڑکی سے میں محبت کیا کرتا تھا اس لڑکی کا انتقال ہو گیا اور جب انتقال ہو گیا تو زندگی میں جو حسرت میں پوری نہ کر سکا زندگی کے اندر جو ارمان میں پورا نہ کر سکا اور جو خواہش پوری نہ کر سکا آقا کا جسم تھر تھر کاپنے لگا کہ آگے کہ میرا امتی کیا کہہ دے گا تو اس نے کہا میں نے خبر کو کھودا اور کفن کو پھاڑا اور اس کے ساتھ میں نے بدکاری کر لی اور بنا میں ملوث سرور کون ہے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا نکل جا میری نگاہوں سے دور ہو جا آپ نے چہرے انور کو موڑ لیا ابھی وہ صاحب جو بدکاری کرنے والے تھے خطا کرنے والے تھے گناہ کرنے والے تھے کچھ ہی قدم آگے بڑھے تھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلاط و تسلیم آسمان سے عرش سے پیغام لے کر آئے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا اللہ پوچھتا ہے اس بندے کو تم نے پیدا کیا کیا تم اس کے خالق ہو آخا نے کہا نہیں میں پیدا کرنے والا نہیں تو جبریل امین نے پوچھا تم اس کو روزی دینے والے ہو تم اس کے زندگی اور موت کے مالک ہو تم اس کے نفع اور نقصان کے مالک ہو آخا نے ہر سوال کا جواب نفی میں دیا انکار سے دیا تو پھر جبریل امین علیہ سلاحت وسلام اللہ کے پیغام کو سنایا اے آقا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خالف نہیں اور نفع نقصان کے مالک نہیں اور آپ اس کی زندگی اور موت کے مالک نہیں آپ کون ہوتے ہیں اللہ معاف کرنے والا بندہ خطا کرنے والا آپ کون ہوتے ہیں سر اللہ نے اس کی خطا کو ندامت کے پہلا آنسو آگ سے گرنے گر کر زمین پر پڑنے سے پہلے اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا اللہ کی یہ شان ہے میرے بھائی اگر داڑھی مڈا چکا ہے یہاں چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا پولیس جب لاٹھی چارج کرتی ہے ماں بہنوں کی آبرو لٹتی ہے اور جب سوت کھا کر ماں کا بلاکار کیا جاتا ہے وہاں اپنی طاقت کے جوہر دکھا وہاں اپنی قوت کے جوہر دکھا وہاں اپنی جوامردی مردی دکھا اللہ کی ساتھ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں زندگی اگر بے نمازی میں گزر چکی حقوق تو نے سلف کر لیے تو جو یاد ہے ان کے ادا کر لے چھوٹی ہوئی نمازوں کو پڑھ لے چہرے پر سنت رکھ لے آقا کے طریقے کو اپنا لے اور علماء کرام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم آج کی زندگی میں اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے ان علماء کے دامن میں ہے ان مدارس کے دامن میں ہے میرا اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے ولی ولی ولی اللہ عزت رسول ہی ولا کن صحیح معنوں میں عزت اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے کون ہیں علماء کرام اولیاء اظام حضرت با عظیم مستعمی رحمۃ اللہ ایک ملحد سے مناظرہ ہو گیا ملحد جو تیرے اور میری طرح اللہ کا انکار کرتا ہے ہم کہیں گے بھائی ہم کہاں اللہ کا انکار کر اللہ کو مانتے تو داڑھی مڈاتا کوئی اللہ کو مانتے کوئی مسجد کو ویران کرتا دنیا میں کوئی چور پولیس کے سامنے ڈاکہ ڈالا ہو مثال بتاؤ کسی بیٹی سے کوئی آدمی محبت کر رہا ہو کے سامنے یا کسی کی بیوی سے شوہر کے سامنے دنیا میں مثال بتاؤ پولیس کی موجودگی کے اندر کوئی ڈاکہ پولیس کا ڈر ہے اس کرنے والے کو دیکھنے والے کا ڈر ہے اگر تو سمجھتا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے نہ اکرب حبل فرید ہم تو اس کے شہرت سے زیادہ قریب ہیں اس اللہ کے دیکھتے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت چہرے سے نکالتا اس اللہ کے دیکھتے رشوت کھاتا اس اللہ کے دیکھتے ضلع کی طرف قدم بڑھتے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم نہ سیاسی کتے کام آئیں گے نہ فلموں میں کام کرنے والے کام آئیں گے نہ کرکٹ کے میدان کے اندر گیند کو شرمگاہ کے پاس گھسنے والے کام آئیں گے کوئی کتا وفادار نہیں یہ دنیا میں وفا نہیں ہے یہ کام آئیں گے تیرے باپ اور تیری ماں کے مرنے کے بعد نماز جنازہ ٹھکانا لگانے کے لیے یہی مول مولوی اور ملا کام آئے گا یہی مدرسے کام آئیں گے یہ تین پھول پڑنے کے کام آئیں گے یہ فاتحہ پڑھنے کے کام آئیں گے یہ تیری بیویوں کو حلال کرنے کے کام آئیں گے بیٹیوں کے جوڑوں کو حلال کرنے کے کام آئیں گے فلموں میں کام کرنے والے کام نہیں آ سکتے باعظی مستاوی رحمت اللہ علیہ ایک ملحد مناظرہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ دیکھو اگر اللہ ہے واقع میں تو اللہ کا انکار کرنے والا ہوں اللہ ہے واقعی تو ایک کام کرو تم بھی آگ میں ہاتھ ڈالو میں بھی آگ کے اندر ہاتھ ڈالتا ہوں جس کا ہاتھ جل جائے گا اس کا مذہب سچا ہے تو اس نے ہاتھ کے اندر کیمیکل لگایا ہوا تھا اور اس نے سوچا کہ میں ہاتھ آگ کے اندر ڈالوں گا میرا ہاتھ نہیں جلے گا اور باعزید مستامی ہاتھ میں آگ ڈالیں گے تو ہاتھ جل جائے گا اور دنیا والوں کے سامنے آپ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے باعزید مستامی رحمت اللہ علیہ فراست ایمانی کو پہچان لی فراست ایمانی سے پہچان لیا یہ ملحد مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے یاد رکھو یاد رکھو دنیا میں سب سے زیادہ عقل اگر کسی کو ہے وہ قرآن پڑھنے والوں کو حدیث پڑھنے والوں کو یہ لائر جھوٹ بولنے میں آگے بڑھ سکتا ہے یہ جج مکاری میں آگے بڑھ سکتا ہے یہ سیاسی کتے اپنے قوم کا خون پینے کے اندر آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن علم میں حکمت میں یوں حکمت عملی شاہ اللہ حکمت جو دیتا ہے وہ علماء کو دیتا ہے نبی کے وارثوں اور نبی کے جانشینوں کو دیتا ہے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک صاحب جنرل مین آ کر کہنے لگے جو لائر تھے پروفیسر تھے اور جنہیں اپنے علم پر اور جنہیں اپنی دانش بندی پر اور اپنی ڈگریوں پر ناز تھا بطور مذاق کے بطور تمسکر کے کہنے لگے عطا اللہ تم مولویوں کا کام ہے کہ تم بنے کو بگاڑ دیتے ہو بگاڑ کو بنا دیتے ہو ایک کام کرو رمضان کا مہینہ سر پر آیا ہوا ہے تم کوئی ایسا ہیلا نکالو کہ میں روزہ بھی رہوں اور کھاتا بھی رہوں پیتا بھی رہوں دیکھا آپ نے روزہ بھی رہوں روزہ تو کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے روزہ پینے سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن کہاں مذاق کرتے ہوئے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے روزہ بھی رہوں کھاتا بھی رہوں پیتا بھی رہوں اور میرا روزہ نہ جائے حضرت نے کہا کہ جب رمضان آ جائے تو تشریف لے آنا کھلاؤں گا بھی پلاؤں گا بھی اور روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اللہ تبارک تعالیٰ ان بزرگوں کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اللہ ان کے فیوز کو پوری دنیا میں پورے عالم کے اندر عام کرے اللہ ان کے ٹھٹا اور مذاق کرنے والوں کو ہدایت دے اگر ہدایت نہ ہو اللہ سب ہستی سے ان کے نام نشان کو ختم کر دے یہ بزرگان دین اپنا خون لہو بیچ کر ختم کر کر جلا کر یہ دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچانے والے تھے آج ان کا مذاق کرتے ہو رمضان کا مہینہ آیا دوپہر کے بعد حضرت کی مجلس تھی تو پھر وہ جینٹل مین کھڑے ہو گئے کہنے لگے حضرت روزے سے ہوں پلاؤ پلاؤ حضرت نے جوتا نکالا سر پر لے دھڑا دھڑ دڑا دڑ مارنے لگے کھاتا جا اور روزہ نہیں رہا تو نے کھانے کی بات کہی جوتا کھا اب کہا پی پی جا رہا ہوں غصہ پی لے جوتا کھا لے غصہ پی لے تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا اب وہ شرمندہ ہو کر خاموش رہ گیا میں ابھی یہاں آپ کے یہاں کٹیار آ رہا تھا کٹیار کے ایک جو ہے یونیورسٹی کے پروفیسر بغل میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی باتیں ہانک رہے تھے بات آئی مذہب تک اسلام تک میں نے مذہب اسلام کی ترجمانی کی وہ بھی مذہبی آدمی تھا کسی حد تک اس اس نے کو تسلیم کر لیا ہوتے ہوتے ہوتے اس نے ایک بات کہی کہ گانے میں ایک جملہ ہے حضرت میں اس کا گانا پوچھنا چاہتا ہوں یہ بہار مستی مکن پریشان ایک جملہ ہے گانے کا اس نے کہا کہ اس کا ترجمہ اور اس کا مانا اور مطلب کیا ہے میں نے کہا کہ گانوں کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا کوئی مانا اور مطلب نہیں ہوتا جس بول سے کتا کتیا کو پٹا لے اور جس بول سے مجنون لیلا کو اپنا کر لے اور زنا کے بسترے پر سلا دے وہ گانا کامیاب ہو گیا ان گانوں کا تھوڑی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے میں نے کہا کہ اس کا ثبوت اس نے کہا کیسے میں نے کہا تمہارے گانوں میں گانا ہے سو سال پہلے مجھے تم سے پیار تھا آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا میں نے کہا کبھی نے سو سال کی بڑھیا تو خبر میں جا چکی ہوئی اب تو کیا پیار کرے گا تو ان بزرگان دین کی جوتیاں سیدھا کرنے والے اور ان کے جوتیوں کو سر پر اٹھانے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ باتیں نکال سکتا ہے تو ان بزرگان دین کے پاس کتنی علم اور حکمت کی باتیں نہیں ہوگی گستاوی رحمت اللہ علیہ نے پہچان لیا اپنے ایمانی سے کہ اس نے دہنے ہاتھ کے اندر وہ کیمیکل لگایا ہوا ہے اور یہ کیمیکل کی وجہ سے آگ میں اس کا ہاتھ نہیں جلتا تو حضرت نے اس کے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیا اور پکڑ لینے کے بعد کہا آپ ایک کام کریں گے ان دونوں ہاتھوں کو حضرت کا سیدھا ہاتھ اور اس کا بایا ہاتھ کہا کہ ہم اس کو آگ کے اندر داخل کریں گے آگ کے اندر پانچ دس منٹ تک آگ ہاتھوں کو داخل کیا گیا دونوں ہاتھ نکلے حیرت کی انتہا نہیں رہی حضرت کا ایمان تو اللہ پر مضبوط تھا حضرت کے ہاتھ بچ گئے لیکن ساتھ میں اس ملحد کا اور بے ایمان کا ہاتھ بھی بچ گیا حضرت نے کہا اے اللہ تو مجھے زلیل کر دیتا تباہ کر دیتا برباد کر دیتا زمین کے اندر زندہ دفن کر دیتا اے اللہ آج اسلام کی بات تھی آج مسلمانوں کی عزت کا سوال تھا مولا آج اس کا ہاتھ کیسے بچ گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے الہام کیا باعزیز کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس کا بایا ہاتھ تمہارے بائیں ہاتھ میں تھا میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ جس ہاتھ کو میرے ولی کے ہاتھ نے تھام لیا ہو اسے دنیا کی آگ چھو لے جب دنیا کی آگ نہیں چھو سکتی تو آخرت کی آگ کیسے چھو سکتی ہے جہنم اور قبر کی آگ کیسے چھو سکتی ہے میرے بھائی اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کوئی دنیا میں وفاداری کرنے والا نہیں وہ جو اللہ نے نقشہ پیش کیا جو میں یقیر المرومی نہ کی وہ امی ہی باتیں کہ قیامت کے دن بھائی بھائی سے بہن بھائی سے ماں باپ اولاد سے بیوی شوہر سے شوہر بیوی سے اللہ کی قسم اللہ قیامت کی پریکٹس اور ریل سیل اور اس کی مشق اللہ دنیا میں کرا رہا ہے آج بیوی شوہر کے ساتھ وفاداری نہیں کرتی شوہر بیوی کے ساتھ نہیں اولاد ماں باپ کے ساتھ نہیں وہ اولاد جو سرے بازار رسوا ہو کر اپنے خون اور سلیجے کو بیچ کر جنہوں نے اپنے بچے کی پرورش کی جیسے ہی شادی کی یہ بیوی کا غلام ہو کر ماں کو تانے دینے لگتا ہے باپ کو بوڑھا کہنے لگتا ہے کوئی کسی کے ساتھ وفاداری کرنے والا نہیں ہے یہ علماء ہے یہ مدارس ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ آپ کا طریقہ ہے یہ مذہب اسلام کی چھاؤنی ہے کہ جہاں پر ہمیں پناہ مل سکتی ہے اس لیے حضرات میری آپ سے معتبرہ درخواست ہے حدیث پاک میں آتا ہے اقریب الزیوف کے مہمان کی عزت کیا کرو میں آپ سے چندہ لینے نہیں آیا ہوں میں آپ سے پیسہ لینے کے لیے تحفہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں ایک بھیک لے کر آیا ہوں وہ بھیک یہ ہے کہ آج آپ کے مدرسے کا سوال ہے آج چار بچوں کے سامنے دس سارے فضیلت کو باندھا گیا انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ چالیس چالیس مجاہدین یہاں پر پیدا ہوں گے اور بش کے لیے وارننگ دیں گے کہ لو آج ہمارے سر پر پگڑی کو باندھ دیا گیا ہے بش اب تیری خیر نہیں امریکہ اب تیری خیر نہیں اے انگریزی تہذیب و تمدن اب تم اپنا بوریا بستر گول کرو اس لیے اب انشاءاللہ آپ کے مدرسے کے لیے آپ کے علاقے کے اندر صحیح امام فراہم کرنے کے لیے صحیح عالم اور صحیح قرا اور صحیح استاد فراہم کرنے کے لیے ابھی آپ سے چندہ طلب کیا جائے گا آپ یہ سمجھیں یہ اللہ کی امانت ہے مدرسے کی امانت ہے ہماری خواتین آئی ہوئی ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں مال دیں اللہ کے راستے میں جو ہے اپنے جانی مالی قربانی دیں اور مدرسے کا تعاون کریں شروع ابھی کریں گے اتوا کے بعد کریں اچھا شروع کر دیجیے محصل حضرات چادر لے کر ڈھونڈنے والے قبولیت کی ایک گھڑی ہوتی ہے قبولیت کی گھڑی میں دے دیا جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ مقدر بدل دیتے ہیں اور کامیابی کے فیصلے فرما دیتے ہیں آپ حضرات سے معدبانہ آجزانہ درخواست ہے کہ ہم اپنے علاقے کے لیے نہیں اور اپنے مدرسے اور مسجد کے لیے نہیں آپ کے علاقے کے لیے آپ سے سوال کر رہے ہیں جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس مدرسے کی آپ یاری کرے ان علماء کا تعاون کرے جزاک اللہ خیرہ